اسلام کے آکام میں سب سے پہلے جو تھی ختم آیا وہ نماز تھی قرآن کریم کی پہلی آیت اس طرح جس میں رد کرنے خلق ہے اور اس کے بعد دوسری آیت جس سے علماء نے نماز کی فضیت کا لیا ہے وہ آیت یہ ہے یا یہ حل مدت سے کا رب کا رد اور چادر میں لکھتے ہوئے ایک اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کر اپنے رب کی کبریائی بیان کر علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوسری آیت ہے جو خدا کی طرف سے اسلام کے شروع میں نازل ہوئی اور اسلام کا پہلا طریقہ جو کہ مسلمانوں پر لازم کیا گیا وہ نماز اور لوگوں کی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان وہاں جو تھے وہ آرام کی زندگی نہیں گزارتے تھے وہاں نوعیت یہ تھی کہ کہیں پتھر کھائے جا رہے ہیں تو سات کنہ تک تو پڑھنے نہیں دیتے تو نماز کہاں پڑھنے دیتے تو وہاں اس وقت ابتدائی اسلام میں جو نماز کی قصیت ہوئی ہے اس وقت نوعیت یہ تھی کہ موجودہ جو پانچ نمازیں جو ہیں یہ تو ہمیں ناراض پر جاتے تھے جو پاکستان کو ملی ہیں لیکن ابتدائی اسلام میں جو نماز کی تبدیلت ہوئی ہے وہ یہ نوعیت کی جاتی ہے قرآن کریم کی ایک صورت میں آتا ہے پورے مزمل سے کہتے ہیں یا یہ ہم مزمل نہیں اللہ قریب مست ہوں ہمیں مست جنہیں ترین پیٹ الگ وقت قرآن سب یعنی رات کو کھڑا رہے آدھی رات بے تہائی رات اور پھر قرآن کی کسی صورت کے آخر میں آتا ہے ان وقت وقتوں کو یا تقیم ادنا یہ سولہ میں لنگ یا نصف ہوں یا سولہ سے ہوں نماز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانتا ہے جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ رات کے دو دو تہائی حصہ ایک تہائی حصہ اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے آدھی آدھی رات ان رات کھڑے رہتے ہیں تو شروع اسلام میں راتوں کے وقت مسلمانوں کو یہ خریدا دیا گیا تھا اور وہ اللہ کے سامنے پوری پوری رات بات ہوتا بات ہوتا آدھی آدھی رات کھڑے رہتے تھے اور اللہ کی بندگی کرتے تھے اور رات کے لوگ تک جسے کہ ہم تحقیق کی نماز چاہتے ہیں مسلمانوں کو اتنے جو کہ اچھے لوگ جتنے ہیں یعنی نیک لوگ زیادہ جتنے ہیں وہ پنجاب کو دور تک یہ کرتے رہے تو میں یہ بات تھا کہ آخری زندگی تک پاؤں پر گرم آ جاتا تھا لیکن دن میں کیا حال تھا کہ اللہ کے بندوں کو بھی ہدایت کی دعوت دینا اور رات کے سامنے کھڑے رہنا اور یہی آپ کے صحابہ کا حال تھا احادیث میں آتا ہے تواریخ کی کتابوں میں جو آتا ہے کروایا ہے کہ صحابہ کے حالات کے متعلق جس وقت حسن نے پوچھا تھا اپنے جاتی بھیج کر اس وقت جس آیا تو اس کے صحابہ کی جو مسلمان کے پہلے کی جو کتاب بیان کی ہے ان لوگ اس لیے وہ نہیں ہے رات کے جو سمے کے سوار ہوتے تھے تو دن کے سوار ہوتے تھے گھوڑے کے سوار دن کو جہاد کرنا تو رات کو مسلم پر سوار ہونا یعنی رات کو میں بھی کہا کروں کہ رات کو اللہ نے سے اپنے جو راشن لے لیتے روحانیت کا راشن اللہ نے سے اپنے پیسے لے لیتے تھے اور بات کے دیکھ کر ہم ان کے خود زیادہ ایسے بزرگ ملے ہیں جنہوں نے کہا کہ رات کو ہم خدا یعنی مثال کے طور پر کسی رات پہنچے کسی نماز جاتی رہی تو کہتے ہیں ہم دن کا کام نہیں کر سکتے ہمارے علماء میں بڑے عالم ہوتے ہیں تاکہ آپ نے کبھی ہندو کے امام کے رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بات کا سے طرح ہو جاتا ہے جن کو مجھ سے کام نہیں ہوتا گویا کہ مسلمان کی طاقت میں چاہتا ہوں یہ ہے کہ مسلمان کی طاقت جو ہے وہ ظاہر کی سیسل سے نہیں ہے مسلمان کی طاقت جو ہے وہ اس کے داطل سے ہے اور داطل کا منڈا جو ہے جہاں سے انسان کو طاقت آتی ہے کے خدا کی ذات ہے اس کے شباب کا تعلق انسان کو اگر کسی چیز کے سب سے زیادہ مجھے کرا سکتا ہے تو وہ نماز ہے اور نماز کی منصوب کی ہے کہ انسان دیکھیے اللہ خدا تعالیٰ نے ہماری امت کو پانچ نمازیں دی ہماری امت کو پانچ بنا دوں میں اس بات کو بھی ساتھ کرتا ہوں کہ باتیں نہیں کہہ دوں گا انتر ہی گے گا اور کیا کروں گا کیونکہ جو بات کرے قرآن پر اور جو بات کرے حدیث پر اور میں قرآن کو جانتا ہوں اور میں حدیث کو کہیں تک سے جانتا ہوں آج کے انیس سو اٹھانوے میں لاہور میں کلیکشن ہوا تھا انفارمیشن اسلامک کلیکشن ہوا تھا کمیونٹی ہوا تھا ہمارا ہمارا بھی جانا ہوا تھا جہاں پاکستان کے ایک صاحب کے ان کے دو صاحب کے پاکستان کے اور ایک صاحب کے تھے دیا ان کے متعلق مصر کے لوگوں نے شام کے علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ دین پر کس طرح پیس کر کی زبان عربی سے سیکھ لیں کیونکہ آپ جب چاہتے ہیں تو آپ غلط میں سمجھاتے ہیں جیسے بچہ بھی جان لیتا ہے کہ عربی کے لحاظ سے یہ غلط ہے تم میں ایک کے معاملے میں نہیں چاہتا بہرحال سب کی ان کا چرچا کافی کرتا ہے اور اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تین منا دیتے اسی طور پر ایک جوتے کا ہم نے اپنی ایک کتاب نے اسلام لکھی اس لیے بھی انہوں نے کہ تین منا دے تھی بے محمد لمبی چپتر بائک میں بڑھا دوں تو ہر حال میں نے اپنی بھی کیا تھا کہ پرانی اتنے اہم کرویزوں کو کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ اس کی اہمیت کو بیان نہ کرتا پرانے کروی میں کم از کم ایک سے آئے ہیں جس کی چلنا کی ہے ایک سے جو کریب آئے ہیں اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دیکھیے صرف قرآن کی ہے آیت کیونکہ زیادہ تر لوگ بات کی چلی چاہتی ہے صرف ایک آئے تو ہے اپنی فلاح وہ بول رہی سے الا حدت اللہ قرآن پر اس میں پانچوں قرآن کی پانچوں نمازوں کا حکم اللہ قبار تعالیٰ نے ڈال دیا ہے اور اس بات کو پھر ایک اور وقت دیکھیے یہ سورج اس اطرا کی آیت ہے بن اسرائیل کی تمہیں ستارے کی یہ اس کی آیت ہے جس میں پردھان مندر کی اپنا جاتے ہی نئی لگی نمبر کے دن حرام بلند مت کے دن اکثر میں تجارت میں پڑ لگی یہ پوری کی پوری سورج جو ہے اگر آپ غور سے کہیں تو یہ سب کی سب نبی پاس لطن کو ناراض تک جانے کے واقعات جو کچھ نبی پاک پاس کو ناراض میں دیا گیا اس سے اور اس سورت میں جو آیت آئی اس سے یہی معلوم ہوا کہ جہاں اور چیزیں محمد سیکٹر کو ناراض میں دی گئی تھی وہاں پانچ جماعتیں بھی دی گئی اچھا پانچ جماعتوں کے بارے میں ایک بڑی چیز کی ہے دیکھیے ایک تو ہے تو خدا کا کلام پرانے کریم نے پورے میں نے حوالہ دیا ہے سے متعدد آرٹ پیسوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں پانچ بناتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے مجھے یہ بات سمندہ ہے تین ہے تو یہ کہوں کہ ہمارا بچہ بچہ ہی جانتا ہے کہ ہماری پانچ ہوتی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ جا کے میں گوا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں پتہ ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھیں گے تو ہم کیا کریں ان رہا ہوں یہ کی سنا رہا ان سبام بیان ان کی بیان ان کا بدان میری ان کی کہتے ہیں کیا پتا بچے کے پیچھے اسلام میں کتنی منا ہیں تو مسلمان کا بچہ بھی بتا دے گا تو اس کی وجہ جو ہے ہمارے یہاں سے کہتے ہیں کہ کی ایک بات کا کے ساتھ نسلن باد نسلن سے چیز چلی آئی ہے جس میں کبھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں چیز نہ ہوئی ہے ٹھیک نہ ہوئی ہے کبھی وہ چیز چھٹی نہ ہو تو محمد نسل کے زمانے سے لے کر پورے پائے آ اب تک صرف ایک ملک میں نہیں جہاں جہاں مسلمان پھیلے وہاں جہاں بھی مسجد بنی پار جما کر کے ساتھ بنی تو لکشن ایسی پہ لکشن اس طرح تباہوں کے ساتھ آ رہی ہے اس کے متعلق بھی یاد رہتا ہیں کہ بھگتان پوری تھی تو ہم کہیں گے بھائی تین والی بات تمہیں سنگی لے سکتے ہیں ہماری بات نہیں ہے تقریب والوں کی بات ہے ہماری والی بات نہیں تو میں نے اس سے کہا تھا کہ بنیاد کے طور پر بھی جانی ہے کہ پاس بنا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت کے لیے پاس اب پاکستان اللہ کر گئے تو وہاں اللہ البار بتا رہے ہیں اور پچاس جنازوں تب پچاس جنازیں سب کی تھی لیکن خود سید حضرت سلامتی علیہ السلام السلام کے مسئلے سے محمد کہتے ہیں کہ پہلے بات نہیں تھی اس لیے بات نہیں تھی کہ میاں عطا ہے بندہ سو کیا ہم تو ان چیزوں سے جو آماد ہے جو آماد ہے جو آسان ہے ہم سب بات سے ہیں حقیقت میں یقین جان کر دوستوں میں خود کہا کروں ہائے مولانا نے اس مقام پر کہا ہے میں کرتا ہوں سب پچاس دیکھنا ممتم ہر پرتاد کی دے کے ہیں برپرتا اور بندر ہے دے کے ہیں میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان سے کوئی فائدہ دے دوں میں نے تو مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ کچھ کتنی دے دوں جدید بھی آسان ہے حقیقت میں یہ کی بہت سے ضرور ہیں درشن ہیں آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جن اطارہ کو آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ نماز کے وقت ملیں گے دوسرے وقت نہیں مل سکتے مثال کے طور پر آپ ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ پلنگ گولی دن میں پانچ مرتبہ کھا دے ہاں جی؟ وٹامن ہاں جی، کیا ملٹی وٹامن جس ہاں، میں ہر قسم کے وٹامن تو یہ ملٹی وٹامن کی تو گول کھا لے پاک کھا لے تو تجھے پورے پائے گی پائے گا کہنے لگا نہ بھائی ڈاکٹر پاس بات تو اچھی ہے لیکن حلق تو نیچے کوئی نہیں پارے گا حلق تو نیچے یہ نیچے نہیں ہوتا باقی دیش کے سوال کو مان لیتے ہیں جانتے ہیں سوال ہوتا ہے تو دور پر طبیعت ادھر نہیں آپ کی کہہ سکتا وہ ایک ایک فائل ایک پیدا ہو گیا تھا جو صاحب کے زمانے میں کیا نام ہے لکھنؤ میں ان کا ایک لوگ مشہور ہے کہ ایک دن دو عہدے لیتے ہوئے ایک ڈاک کے کرے ڈاک کے کری تو ایک سوار دے تھا اس سوار کو چلایا سوال آیا تو اترا نہیں تھا کوئی پتہ نہیں کی غریب دونوں لے کر آیا اترا تو وہ ایک عہدی تھا تو کہنے لگا ادھر آئیے اس لیے بلایا کیا ہے تو ہے یہ کہنے لگا یہ اسے جب تو میری شادی کو دور گرا یہ تو میں نے بات سیٹر کم تھا میں دکھائی دیا تھا اگر خود نہیں ڈال سکتا تھا تو ساتھی کو کیا دیتا تو ساتھی کیا کا ہاں میں اس کے منہ میں دیر دینے لگا خدا کتا میرے منہ میں مٹ گیا اس کے کتے کو نہیں ہٹایا تو میں اس کے منہ میں دیر کیوں دے تو جب چھٹی آتی ہے نا جب چھٹی آتی ہے نا تو کتا مٹ مجھے مٹ گیا تو انسان اسے نہیں ہٹاتا دیر کھاتی تو ہے تو منہ میں نہیں ڈالتا کسی طور پر کسی سے کسی قوم میں آ جاتا ہے مگر آپ اپنے لم گیا ہے تو کہیں پتا چلتا میں خصوصیت سے کسی سے چلا ہے اللہ عید آئی سے بل پتہ اے اللہ میں چلنا چاہتا ہوں آئی سے اور چھٹی سے اور چھٹی جب آتی ہے اور نماز کے احساس دیکھو اللہ ہم نے آتے رکھے کہ آپ صبح کی نیند بڑی لیتی ہے صبح کی نیند ادھر تو دے رہا ہے ہاں، بکول سال کے ہاں کتنی ضرورت پہ ہر بے داری ہے ہم سب کا پیار ہے ہاں نہیں تجھے پیار تمہیں تو کہاں خدا سے اگر پیار ہے تو وہ پیار کیے اگر کسی کو پیار ہے نا تو راتوں کی نیند اڑ جایا کرتی ہے اور خدا سے پیار ہے تو رات کی نیند نہیں اڑے لیکن پیار ہی نہیں اس لیے وہ آج آٹھ بچوں سے خیال آتا ہے کہ پہنچنا ہے اس کے لیے کہاں بھی کھل جائے گی اور وہ کہیں فصل تب جانا ہے تب بھی ہاتھ کھل جائے گی لیکن وہاں کے لیے ہاتھ نہیں اندر سے وہ جو ہوتا ہے نا ایک کھٹا کے اندر ایک بھٹا سے دل کے اندر ہوتا ہے خیال پیدا ہوتا ہے اگر اتنا تاریخ پر جانا ہے تو آپ خود جائے انسان چلا جائے لیکن جب دین کی بات ہے نماز کی بات ہے تو خیال ان میں سب وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مجھے شیطان جو ہوتا ہے جو سب کی آپتی کی بات ہوتی ہے اگر انسان اٹھنے لگے نماز کے لیے تو کہتا ہے من لال تبیر من لال تبیر جیسے ہم بچوں کو سلاتے ہیں نا ڈیری دیتے ہیں ہاں؟ تو ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے بڑی لمبی رات پڑی ہاں جی؟ تو پھر وہاں اپنی سکتی کی تین گاؤں کی گرفن سے لگا دیتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو انعام کے طور پر اس کے کام میں مل کر کے چلا جاتا ہے بہرحال تو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کی نمی وغیرہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن یہ اس کی نمی والی بات نہیں یہ ہے کہ چاہیں اپنے افراد کو ایسے داخل کر دیتا ہے کہ جیسے کسان کو گندا چیز ہے ایسے گندے آمار سے سب جاتا رہے گا سب سے نماز وغیرہ کو چھوڑ دے گا نماز جو ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں میں پہلے بات کر رہا تھا پہلے ہمیں تو کا وقت ہے اور کے وقت میں آپ میرے آپ اپنے اپنے احساس فرمایا ہے کہ میری محنت کی سرخات میں کے سکھا کر حضرت کے وقت میں کبھی ہم کو کہا کرتے ہیں میں تو اس نے کہا تھا کہ پچھلی آپ کچھ ہوتا ہے ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت ملتی رہتی ہے جو کہتا ہے وہ کھوتا ہے جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے میں نے کہا کہ کھوتا پنجابی کا کھوتا ہے یا اردو کا کھوتا ہے بہرحال یعنی وہ جو ہوتی ہے محنت انسان کے ساتھ کچھ چیز چلی جاتی ہے اور فجر کا وقت ہے پھر گہر کا وقت ہے پھر اثر کا وقت ہے پھر مغرب کا وقت ہے پھر کا وقت ہے دیکھیے یہ پانچوں اوقات جو ہیں اسلام میں جتنی بھی چیزیں رکھتی ہیں اسلام میں دیکھو اگر میرے پاس گھڑی ہے تو میں تو گھڑی کے وقت جاؤں گا لیکن ایک طرح سے پیغام جہاں گھڑی نہیں تو آپ ہم گھڑی دے کر کیا کریں گے تو کا ہمارا بتایا اس اسلام کی اوقات کے لیے میں تو گھڑی کو قدم انسان کو نہیں بنایا جو فطرت کی چیزیں ہیں سورج ہوا چاند ہوا اس تعالیٰ نے بنا دیا آج کل ہمارے ہاں بہت جھگڑے چل رہے ہیں اب یہ آئے گا نا تو وہ جھگڑے ہوں گے یہ تو بھائی اب تو اتنا زمانہ آگے بڑھ گیا بھائی مانتے کے زمانہ آگے بڑھ گیا بہت آگے چلا گیا اپنی حدیت کو بھی فون تک بات ہے کی حدود میں پہنچا ہاں جی۔ لیکن ہم یہ کرتے ہیں تو دیکھیں اگر اسلام بنیاد دنیا بس بچے کا تو ہلال کی چاند کو دیکھنے کی اس کے لیے تو پلکی آلات ہیں تو وہ لوگ جو تم کے طور پر کاموں کے کاموں کے جنگلات میں رہتے ہوں گے کسی دوسرے پر تو اسلام کے سب کے لیے مساوی آسان لے کر آیا تم اس لیے نہیں آیا کہ تم جو بڑے ہیں تم کے لیے تو اور آلہ اور جو غریب ہیں ان کے لیے اور آلہ جو دوسرے بچے کے لیے ان کے لیے اور جو بڑے بچے کے لیے ان کے اور اسلام سے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ سب کے لیے برابری کا کے لیے آیا ہے تو ہر سے برابری ہے تو پروایا گھنٹہ لگے پاس میں ان کے بیٹے کے چاند جو ہے جب دکھائی دے گا روزہ رکھ جب دکھائی دے گا روزہ رکھ تو جب میں دکھائی دے میرا خود پوری فائدہ اسی لیے پر نماز کے وہ کے ہیں یہ اللہ تبار بتایا نے سورج پر سورج جب تبھی ہے تو پہلی دو تھوڑے اس وقت سے لے کر جب سورج جب یعنی پورا تبیز ہو جائے اس وقت خبر کا وقت اور پھر جب سب سے سب کو پایا پھر پھل جائے تو پھلنے کے ساتھ کا وقت اور پھلنے کے بعد جب دو پاؤں کے برابر ہو جائے تو کا وقت اور جب مسجد سورج ڈوب جائے تو پھر کا وقت اور پھر جب بالکل ہی اندھیرے میں چلا جائے تو ایسا وقت میں نے کیا تھا کہ یہ ساتھ اس لیے رکھے گئے اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ خدا سورج کے کمال کے رساب کو رکھ رہا ہے جو سورج کے کمال کے روایت کو نہیں رکھ رہا ہے سورج کی مدد کی اکثر پہننے کی ہے بہرحال یہ بات تو احساس کے بارے میں تھی اور اصل بات کی طرف آئی نماز کو ان سب بتایا رخ وقت خرچ کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں ایک تو ایک بات ہے کہ بنیادی لحاظ سے بھی کی چیزوں کے بہت بڑے فائدے کیا کرتے ہیں دیکھو نمازی کو لے لی اس کے بھی کئی بنیادی فائدے ہیں لیکن اصل چیز کو اس کو اس کا خیال رکھیے جیسے مولانا دل میں اس مقام پر لکھا ہے کہ کوئی شخص جو گندم کو جوتا ہے تو گندم کے دینے میں اس کا مقصود کبھی بھی گھسا نہیں ہوتا کوئی یہ ایسا ذمہ دار نہیں ہوگا جو گھوسے کے لیے گندم کو جوڑتا ہو چاہے وہ مسئلے سات گندم ہو چاہے گندم جی۔ ہوگی جو گندم ہوگی گھسے کے لیے نہیں بول جائے گی بول جائے گی تو کس کے لیے بول جائے گی اس لیے بڑھ جائے گی کہ اس میں گندم زیادہ سے زیادہ وصول ہے بھوت جو ہے گمی طور پر آ جائے گا یا آم کا ٹوک لگائے گا تو کوئی قتل مند آم کا ٹکٹ اس لیے نہیں لگائے گا یا پیٹ کا ٹوک تو اس کی میں لکڑیوں جا کر جلاؤں گا اگر آتا کوئی لگائے گا تو پہلے اپنی عقل کی جا کر جلا پھر اس کا ان کی طرف اصل منزل جو ہے اصل مقصود جیسے وہاں بندی ہے بھوسا ضمنی طور پر آئے گا یہاں ہے لکڑی ضمنی طور پر آئے گی اسی طور پر نماز کا اصل مقصود جو ہے یہ تعلق کے ہے اور اس کے میں اللہ خبر سے تعالیٰ پچاس اور ہزار بلکہ میں نہیں کہوں ہزاروں فائدے دے دیتا ہے بنیادی اور سب سے پہلا فائدہ کیا ہے نماز کا دیکھیے اس دنیا میں ہم آئے ہیں اور اللہ کے قبروں ناراض کھڑے یہ جی عجیب باتیں کیا چاہتے ہیں مولانا کی مکمل کا شروع اگر آپ کرو نا تو مکمل کے شروع میں انہوں نے اس چیز کو کھولا ہے وہ یہ جس وقت اب کا من اب ریزتا ہوں جس وقت سے مجھے اپنی اصل سے عالم والی اردا تک ہٹایا گیا اس وقت سے میں مالا ہوں کہ لاتے ہوں ہوں انسان کسی سے نا میں موٹی سے بنیادی باتیں کر سکتا ہوں دیکھو اللہ قبر تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا سے انسان کو پیدا فرما کے انسان کے دل کے اندر اللہ تبار پتالا نے اپنی محبت کے جذبات کو رکھ کیا انسان کا دل تھا خدا نے غیر کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنے اپنے لیے پیدا کیا تو ریز عدم قرآن سے ثابت ہے قرآن کہتا ہے الگ سے جو رب تم شروع میں اللہ نے کہا تھا جو میں الگ سے کیا میں تمہارا پرو زبار چلتی ہوں اللہ نے اپنی ایک تجلی ہماری ارواہ سے ڈالی تھی ہماری دل نے ایک اللہ کی جھلک میں دیکھا تھا عالم ارواہ میں یہ جھلک جو تھی اس کی محبت ہمارے دل کے اندر تحفظ کی ہے اب ہمارے دل کے ہے تعلق ہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو ہمارے دل اصل محبوب ہے خدا کے تعلق سے خدا کی محبت سے اب ہم دنیا میں آ کر اپنے دل کو غیر کی محبت سے بتاتے ہیں غیر کی زیادہ تر سے آباد کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے آپ کے ہر شخص اگر اس کے اندر تھوڑی بھی شریر کی باقی ہے اگر تلاش کرے تو دل کا چین انسان کو جو ہے دنیا کسی چیز سے میسر نہیں آتا اگر دل کا چین میسر آتا ہے تو اللہ کی ذات سے آتا ہے اللہ کی جات سے آتا ہے تو اللہ نے اس دنیا میں اب دیکھیے سب کو عمومی طور پر رات دن کام میں مشہور رہتے ہیں تو عام مشہور طبقہ جو ہے ہر وقت خدا کے بیان میں مشہور نہیں ہو سکتا موٹی بات ہے انسان اندھی کی انسان اندھی کی آج سے کچھ تین چار سال کی بات ہے ایک کوریا کا یہاں جو اسلامک سوسائٹی ہے ہماری جماعت کی یہاں سے کچھ مسلمان ہوئے اس کا قدر ہمارے پاس آئے کی بات ہے تو یہ کہنے لگا کہ ہمیں کا جو دکھ مذہب ہے اس مذہب کی حساب پہ جائے تو بالکل بھکتی بن گئی اور دنیا کو چھوڑ حد تک تمہیں مٹی اور تمہیں نجات ملے گی نے تمہیں نجات نہیں مل سکتی دنیا میرا تمہیں نجات نہیں تو نیا جدید تک کا جو ہے دنیاوی ترقی بھی کرنا چاہے اور آخرت کو بھی لینا چاہے تو یہ کسی ایسے مطلب کی ضرورت ہے کہ جو دونوں چیزوں سے ساتھ ساتھ لے کر چلے یہ ایک مطلب میں پہلے دین بھی ہے پہلے دنیا بھی ہے میں نے کہا یہ ہمارا مطلب اس پہلے دین جو ہے وہ دنیا بھی ہے اور دنیا جو ہے اگر اللہ کے آکان کے مطابق اللہ کی جات کے مطابق ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے وہ اہم دین بن جایا سکتا ہے بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز دی ایک مشہور شخص جو کہ تمام رات دن اپنے کاموں میں مضبوط رہتا ہے اسے فرصت نہیں ملتی کہ اللہ کا دھیان کر سکے اللہ کی یاد کر سکے کہ اللہ نے قانون پانچ وقت نماز کو فرض کر دیا اس لیے کہ کم از کم پانچ وقت آتے ہیں کہ یہاں سے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو کے میری یاد کر سکے قرآن میں آتا ہے اور تبھی فلا فل فکری نماز کو قائم کرو میری یاد کو اور اللہ کی یاد کیا ہے یہ سکون میں کل چیز ہے دیکھیے جو مولانا نے ایک مقام پر کہا ہے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے لالا مجھے کو دیکھا تو تارا میں بیٹھا ان میں سے کچھ لکھ رہا تھا پوچھا کہ اے مزید کیا لکھ رہا ہے کہنے لگا گفت کے نام لالا لوگ خاطر خطرہ تو پسند مل بیٹھا نہیں ہوں اور لالا کا نام لکھ رہا ہوں اس کی کر رہا ہوں اور نام لکھ کر اپنی جان کو تسلی دے رہا ہوں ہاں جی۔ اور جس طور پر نام سے تسلی ملتی ہے اسی طور پر بہان سے بھی تسلی ملتی ہے نماز جو سنا ہے جو رشتہ ہے جو دل کہیے نماز بندے اور پتا کے درمیان محبت کا رشتہ ہے محب اور محبوب کے درمیان کی جو کڑی ہے جو بندے کو پتا کے ساتھ ملاتی ہے جس کی محبت سے کے دل میں پیدا کرتی ہے جس کی بات سے کے دل میں زندہ کرتی ہے تو میرے آپ اپنے بلندیا ہے کو ہم نے سپا بڑے اپنے خرید نے کیا فرمایا بندہ آپ کی آگ میں چلتا ہے اور نماز پر میٹھا پانی ہے جو پھر اسے پلا دیا جاتا ہے اور جو نماز کی حالت میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اسے چین آتا ہے جو پیاسے تو پیاس کی حالت میں پانی ٹھنڈا پانی مل جاتا جو ملک پر آ جاتا ہے اسے نماز کی حالت پر آ جاتا ہے فرمایا اور جلدی کیا سکتا ہے کہ ایک سے سو نماز پڑھ رہے تھے جلدی جلدی پڑھ رہے تھے کہنے لگے لگے بات کرتے نے فرمایا اکلا تو چلا صرف سکا یا تو اپنی نماز کو اچھا نہیں کر سکتا یا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور جس کو نماز پڑھتا ہے ان لگی رکھتا وہ اپنے پروزگار کے ساتھ بنا جاپ کرتا ہے سردوشی کرتا ہے رات کی بات کہتا ہے اس کا کے ساتھ میں کرتا ہے اور میں آتا ہے کہ دیکھو جس تم خدا کے سامنے کھڑے ہوئے پوری نماز کی میں خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے تمہاری سب دیکھ کا ہاتھ ہوتا ہے اگر تم ادھر ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں جنگل کا دکھ کر لیتے ہو تو اللہ ہمیں جن کہتے ہیں مسلم کی روایت ہے کہ اے او جنتے کیا سے تجھے کوئی دوسری بات پیاری ہے تو اس کا دہن کر رہا ہے پھر دوبارہ آواز دیتے ہیں دوبارہ آواز دیتے ہیں جب تینوں دفعہ نہیں کرتا تو رحمت کو ہٹا لیتے ہیں کہتے ہیں لگا رہا تجھے ہے کرتا ہے تو اصل چیز سے تھی وہ نماز حقیقت میں ذکر ملا ہوں رب ہے مقام تھا دیکھو ہاں، کسی نے کہا ہے مزاج نے کہا ہے غالب کا پیٹ ہے دل جھیلتا ہے پھر وہی سب سب کے رات دل بیٹھے رہے تو سنیں جانا کی مزاج کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو حد تک جاتی ہے تو انسان چاہتا ہے تب چند میرے دلوں کے بعد تک آ جائے ہر آن میں میں رہوں میں اس کے فکر میں رہوں مولانا نے اس مقام سے کہا اور خوب کہا ہے اس کو مولا تو سنتر لا لالا بغل اس کو مولا تو سنتر آف لالا بغل بے سکتے بہن لالا بغل اللہ کا ہی لالا تو اس کو بھی کم ہے اللہ کا ہی تو سب سے سب اس کو سب کر ہونا چاہتے تو جیسے کہ جو چوگان کی جیل ہوتی ہے نا پہلے کی جیل پہلے کی جیل کو میں اس وقت بدلنے اور کسی جان کو چیزیں تو نہیں لگتی لیکن سکون یہ کرنے لگتا ہے سب تو کہتے ہیں انہیں میں تو انسان کو وہ کی گیم دینی جانا چاہیے ہے سے سب انڈر گئی ہے لیکن اس اپنے آپ کو لٹا رہا ہے لگا رہا ہے فکر نہیں کر رہا تو دیکھتے بندہ جو ہے ساتھ میں کسی کو اسلام کے نظریہ اب کیا ہے اسلام بندے کو کیا سمجھتا ہے اسلام کے نزدیک مومن کو ہے جو آپ سے رکھتا ہے قرآن میں آتا ہے اللہ سب لکھا وہ لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ محبت نہیں چاہتے تو کیا کہتے خدا کی محبت میں جاؤ ایمان نہ لے سکتا ہے کہ اللہ کی محبت میں جیت جائے خدا کی محبت کے سوا کسی روپے کی محبت تم پر رائے اٹھا ہو اگر وہ کی محبت کو بھی چاہتے ہو اور غیر کی محبت کو بھی چاہتے ہو انہوں نے لڑائی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہوا ہے ایک مقام پر لکھتے ہیں نماز کے بارے میں لکھتے ہیں چاہتے ہیں میرے ابھی جب تم نماز کے لیے آتا ہے ہاتھ بھی دھوتا ہے پاؤں بھی دھوتا ہے کپڑے بھی دھوتا ہے اور اپنے دل کو غور کے ساتھ نہیں کرتا اپنے دل کو غیر سے پاس نہیں کرتا تو کہنے لگے میرے ابھی پوری مثال اس شخص کی ہے کہ جب کسی اچھے مہمان کو بلانا چاہے اور اس کے لیے ایک پیٹ سجائے ایک بیٹھک کی جگہ بنائے تو تمام گھر کا دن کے کر کر جو ہے تمام جگہ سے اکٹھا کر کے اس پیٹ پر ڈال دے باقی جگہ سے کر دے جن میں سر غیر جن میں سر غیر اور باقی جگہ تھا تو دل جو ہے نے مرا نے سمایا دل کرا دو آپ کے پاس ایک نہیں بچے دل کے ایسی نہیں ہوتی چیز ہے اس لیے ایک دوسرے انسان کو کسی نے کہا دل بچت کا آدت کے حد سے اکبر ہے اور ہزاروں کا میں جتنی دیر کرے کیا میں دنیا دے سلیم آدر دل گزر گا ہے سلیم دے ہے دل کا کام یہ تھا کہ یہ جگر گا ہے جب کی کیا بتنا کی بنیاد تو پھر ابراہیم نے اٹھائی تھی اور یہ تو تجربہ ہو جاتا ہے دل کو خدا کے لیے خالص کر لینا خدا کے لیے پاس کر لینا یہ نماز کرتے ہیں ان کے پاس تو سب کا خیال کرنے لگے بھائی امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں امام پڑھتا انسان ہو سکتے ہیں ان سے فائدہ نہیں ملتا تو انہوں نے کہا کوئی پورا تبلا یہی سبق تھا دہان کرنے کا دہان کا تو یہی سبق ہے یہ خراب میرے مدا ہم نیچے کیے کھڑا ہوں یہ میرے رو در ہے اور یہ نکاح انسان نیچے کیے ہوئے ہیں اور اللہ ہیوں جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں اب اس تصور کو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اس کی نکاح تمہارے سب پر بارش ہے جب میں تمہاری نگاہ کو دیکھ رہا ہے میرے دل کو میرے جگہ کو میں دیکھ رہا ہوں تیری دل کا کو تم بھی سمجھو کہ تمہارے دل پر خدا کی کسی لگائے ہوئے اپنی نکاح ہوئے ہیں میں ایک مطلب کبھی کہا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس محبت کی آج نہیں لگتی دلے میں لگے پاسے ہم نے کبھی ارادہ ہی کیا تو لگ جائے آپ کی سب سے آپ کی سیچا کرائیے اور جہاں ہے نا بھی تھی تو اوپر تک میرے ہاتھ سے سب کیے اوپر شکے تو میرا ہاتھ جلے گا یا نہیں جلے گا تمہارا جو اگر خدا کے ساتھ ہو اور یہ تنجی لواس میں کہ خدا کی طرف سے اس کی محبت کی مہر مغرب کر میرے سمپ تک آ رہی رہے ہی ہیں آپ اساتی سیچے سے میرے سلپ سب سے بادشت ہو رہا ہے یہ جی تو پھر کہنے کے ہوں بکو نانے کو بندے دوست سن دو ہتھر بندی سن اگر آنکھیں بھی بند کر لے دنیا سے کام بھی بند کر لے اور زبان بھی گور حق کو بند کر لے وہ خدا کے بدھان مشہور ہوگا اگر پھر بھی تو خدا کو لوگ دیکھے تب میں کہوں گا کہ ہوں کچھ متر حق لینا تو کچھ پگلا تھا ہماری یونیورسٹی میں ہے گاندھی ات میرے پاس ایک اتفا ہے میرے پاس ایک سفا ہے سب بہت بہت بات کے دو بجے تین دے تو جتنی دلال دیتے ان کلینوں کو تو مانتے نہیں ایک بھی میں نے کہا تم خدا پر ایمان کیسے لے دیکھا تم نے نہیں میں نے کہا خدا کو نہیں دیکھا خدا والوں کو دیکھا خیر بات ہے تم پھر دے خود بات جاتے مجھے سکتا ہے میں نے کہا دو مجھے چاہیے تھی اگر خدا تمہیں محفوظ کروا کے نہ تم سب کہنا کا نوکر تو دن کو اللہ کا بندہ جاتا رہا مجھے کہنا تم اپنی تعریف کرو میں نے کہا تعریف تو نہیں کروں گا تمہیں لیکن تمہیں ایسی بات کر دوں گا کہ خود اگر محفوظ نہ کرو تو پھر دو مجھے چاہیے ہٹا تبدیل چلے گا تو بھائی جو چیز ہوتی ہے نا طریقے سے آتی ہے تو نماز جو ہے وہ سنا بندے اور کتاب کے درمیان کا سنا ہے اگر نماز نماز ہو جائے خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم ہم خدا کی ذات سے اس دنیا میں ایسے محسوس کر لیں تو خدا کا تعلق ہمیں ایسا محسوس ہو جائے تو ہم جیسے آپ کو جیسے دیکھتے ہیں اس میں زیادہ ہم خدا کو محسوس کرنے والے بچ جائیں لیکن نماز دماغ سے پڑھی دماز سے شہر سے لیتے ہیں میرے آپس آتا ہے کیا فرمایا نماز تو بھی ہوتا ہے کافر بھی ہوتا ہے فرمایا اس کی نماز کہیں دے نماز میں تکلیف نہیں کرتا حضور نہیں کرتا یا حضور کل حضور کل کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہم دوسرے سے کتنے نے کہا آج کل جاتی بھی جاتی رہی کیا سب چیزیں چلی گئی وہ تو ایک آ گئی سب چیزوں کو جو تک گئی ہے اور کتنے ساتھی نے کہا من بچے میں خون تو گائے عزت منوانا اللہ نے ہم نے نہ خون اور ہم دوسرے سے آئے نماز پڑھتے ہیں اللہ حکمت وہ سلام پھیرتے ہیں بتاتے ہیں پیشن میں گاڑی پہنچ گئی کوئی پتا نہیں پیسہ تو میں تمہیں کیوں ہے کہ چلتی چلی جا رہی ہے اللہ کے بندے دیکھو نماز کو قائم کرو نماز کے رکھتے اس کے اندر کو بھی بناؤ اس کے باہر کو بھی بناؤ جب اس کا اندر ہوگا جب اس کا ظاہر ہوگا تو کیا ہوگا بات یہ ہے کہ نماز کا اندر جو ہے اس کی گفت ہے اس کی جان ہے حضور او سلاد نماز کے اندر کی حضوری جو ہے جو جان سلاد ہے اگر جان نہیں ہوگی انہوں نے رحمۃ اللہ اللہ کی نئے تعداد میں اس مقام پر لکھا ہے کہتے ہیں دیکھ اگر کہ بات کے توتا پیش کرے نماز بھی توتا ہے اب تہیات کو بھی آپ نے پڑھی ہوگی جی، تو تہیات کیا ہے اب تہیا گیا تو ہے سلام ہے توتا ہے اللہ پہلے توتا پیش کرتے ہیں تو مولا لکھتے کسی بادشاہ کو پورے گھوڑا پیش کر اس کی کام بھی ایک کے ناپ بھی ایک کتاب ایک سب کچھ پڑتا اچھا۔ لیکن بہت اعلیٰ قسم کا لیکن کم نصیبی سے جتنے بادشاہ کو کچھ گھوڑا پیش کر رہا تھا اس کی بھی نکلتی تھی منٹ کا گھوڑا پورے بادشاہ کو پیش کر دیا تو وہ گھوڑا بادشاہ ٹھیک ہو گئے تو میرے لوگ آگے لے کر آ گیا وہ جتنی تمام ہے لاس ہوگی زیادہ گلی گڑے پڑے گی اسی طور پر چاہتے ہیں اگر نماز تھی پر پڑتی اور اس کی اندر پوری ہوئی تو کام کی ہوگی بہرحال یہ دکھتے ہیں بزرگوں نے بھی کہا اور ہم بھی یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ایک دن میں تو نماز آ نہیں جائے گی لیکن استعمال کر نماز ابتدا کر دو نماز پڑھتے رہو پڑھتے رہو یہ نماز خدا حق برباد کی ہمیں بھاگ رہی ہے میں بات اپنے پہلے نمبر آیا تھا میں بیان کر رہا تھا میں نے کہا دیکھو کہ تمہیں کارڈ آ جائے تو بھائی میری ملاقات کے لیے آ جاؤ تو میں نے کہا دس دن تو وہ کارڈ دکھا کے پھرو گے تو پھر سب نے ہمیں بلایا ہے کہاں جاؤ گے بہت انتظار میں بیٹھے گے کیا کرو گے کیا کرو گے تو وہ جو خود تک کی کیا حقیقت اس کے آگے وہ دنیا کے چہرے کی حقیقت کیا آگے یہ ان کے کچھ جنڈا والا یہ کہاں سب چیزیں جلاتا ہے نمازی جو دے کر جلاتا ہے اگر اس کے برباد میں چلے جائے تو وہ جہاں تمہیں کچھ مل جائے دیکھیے دوستوں آج نماز کے تک ہم نہیں آتے نماز کی حقیقت ہمارے پاس نہیں ہے اندر سے جان جب نماز میں نہیں ہوتی تو انسان کو نماز کی لذت نہیں آیا کرتی نماز کی قیمت معلوم نہیں ہوتی تو انہیں منتظر یہ کرنا چاہیے ہمیں نماز میں جان پیدا کریں نماز پڑھے جان کے ساتھ نماز پڑھے عام طور پہ کہتے ہیں بھائی جس سے آتے ہیں اس سے میں پہ جائیں دیکھو جس کسی کے ہیں جس کسی کو بھیج کرنے کے لیے اپنے تقاش ہیں جس کسی توجہ نہ کیجیے تو تین علاج بتائے بزرگوں نے ایک تو مدد سے مستقبل پہلے قسم کا آدمی ہوتا ہے بڑا آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے کیونکہ مت مستقبل مت ہوتا ہے پانچ چار منٹ تک میں بول رہے ہیں مستقبل جو ہوتا ہے اس کے بھی جو ہے اس کے بھی جو ہے کہ پورے نماز کو جب کرے تو متحد کو ارادے سے ادا کرے ہم ارادے سے ادا نہیں کرتے بچپن میں جیسی عادت ہو گئی ہے عادت ہماری ادا ہوتی ہے اللہ ہے تو ہم کل چلتے رہتے ہیں اور جب وہ چلتے رہتے ہیں سننے والی بات نہ ہو جب سبحان اللہ ہم تو پھر کرو کہ کیا کہوں گا کہ ہم کا پھر کہو تبارک پتو کا کچھ وقت لگے گا لیکن نماز دے جگہ پر آ جائے گی ارادے والی ہو جائے گی اور اس کے بعد دوسری اسٹیپ کیا ہے نامس پر نکاح کرو اور تیسری اسٹیپ کیا ہے کتاب کا دکان کرو اس کے تیس وقت کا وقت پہلے اور پھر اس کے ساتھ اس سے اسٹیج تک پہنچے گے تو اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں دیکھو چیز میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں آپ میرے استاد ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں چھوٹا بچہ سب چیز پانچ چھ سات سال کا بچہ ہوں آپ کے سامنے آتا ہوں اور آپ میرے استاد ہیں مجھے کہتے ہیں کہ سناؤ نماز سناؤ اور شریف سناؤ اور مینا کے ساتھ سناؤ یہ بات کا مثال ہر سمجھ میں کی ہے میں ہاں جی؟ کے ساتھ نماز کو سناؤ اس وقت جب یہ اور جس وقت میں استاد کھڑے ہو کے سنا استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس وقت بہت وقت میرے ذہن میں چار پانچ چیزیں گھوم رہی ہیں پہلی چیز تو یہ ہوگی سے لوگ سال میں درست درست پوری اگر غلط کر گئے تو خطرہ لگے گا بات یہ ہے اور اگر صحیح ہو گیا تو منتری استاد کا سب ہو ہوگا کچھ نام دے گے یہ بھی ہو سکتا تو دوسری بات کو میں نے کے ساتھ کہا ہے تو جب الحمد للہ کہہ ہوں گا تو کافی سعود میں الحمد اللہ سے میں نے بھی سوچ رہا ہوں میں تم کہہ رہا ہوں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ الفاظ سگ میں نے بھول اور پھر اس کے ساتھ یہ خیال ہوگا استاد بات سامنے استاد کے سامنے ہونے کا تو ہوگا نہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ استاد نہیں ہے میں نے پڑھ رہا ہوں پورا ہاں ہوگا میں کھڑے ہیں اور میں ان پاپ سنا رہا ہوں کسی کو نماز کو بلا لے کر خدا کو سامنے کھڑا ہوں اور خدا میری نماز کو اپنے کاموں سے سن رہے ہیں وہ اپنے کاموں سے سنتے ہیں میرے نالوں کو وہ اپنے کاموں سے سنتے ہیں میرے نالوں کو وہ کیسے مانا ہے جو ان کو بے قرار کرے تم کو مانا ہے جو ان کو بے قرار کرے جو نماز بھی بے قرار دے جو ان کے دل میں ایسی محبت پیدا کر ان کا کام میں آ تو یہ جو ہے کہ کے میں کھڑا اور پھر دوسرا جو من یہ ہے کہ اگر میری نماز درست ہو گئی تو اللہ انعام دیں گے یہاں بھی انعام دیں گے آخرت میں بھی اور اگر نماز غلط ہوگی تو پٹائی ہوگی جیسے بچہ کہتا ہے اور پھر تیسری بات لوگ جیسے بھی سبق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مانا کی طرف دھیان کرتا ہے تو اگر بچہ اتنا کام کر سکتا ہے تو ہم بڑے نہیں کر سکتے وہ ایک آدمی کے سامنے اتنا کھڑا ہو کر چل لیتا ہے تو دوست اگر اس وقت پر ہم نماز کو لے آئیں تو ہماری نماز جاندار بن جائے گی دوستوں نماز کی دیکھیے ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ نماز انسان پڑھتا ہے ہدایت حق سے ہی اور نماز کے اندر انسان کے سب کر پاؤں تک پورا جسم استعمال ہوتا ہے انسان کی بھی استعمال ہوتی ہے دل استعمال ہوتا ہے دماغ استعمال ہوتا ہے یہی ایک عبادت ہے جس میں انسان پورا کا پورا استعمال ہوتا ہے جبکہ یعنی جس طور پر نماز ہے نماز انفرادی طور پر ایک وقت کے لیے آپ کو محدود کر دیتی ہے اللہ کے حکموں کا اسی طور پر انسان کی پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے خط و نماز کر قائم کی ہے اسلام کی پوری زندگی اگر کسی میں نماز آ جائے تو اس میں پورا اسلام آ جائے گا کیوں نماز میں کیا ہوتا ہے نماز کے وقت میں انسان ہر کو چھوڑ کر خدا میں شامل ہو جاتا ہے ہر کو خدا کے لیے سب طریقے لگا دیتا ہے یہ وہ کہتا ہے وہی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جو وہ کہتا ہے اسی حرکت میں آتا ہے اس کا کوئی حرکت نہیں کرتا تو اللہ کے حکم سے بتائے کی جاتے بات آ رہی دوسری طور سے دیکھتے بھی کہیں کہ انسان کا کس نماز کے بغیر جہاں استعمال ہو معاملات میں استعمال ہو گھر میں استعمال ہو دفتر میں استعمال ہو عدالت میں استعمال ہو جس مقام پر استعمال ہو کی کر دیکھے میرا خدا مجھے دیکھا بدال کی پوٹلی مجھے ملی دک کی پوٹلی مجھے ملی تو دیکھا کہ میرا ہاتھ ادھر بڑھانا ہوں میرا رب میرا ہاتھ دیکھا خدا کون ہے خدا دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھتا رہا اینٹی کرپشن والے نہیں دیکھ رہے اور اینٹی کرپشن والوں کو چیز کبھی ہاتھ کے نیچے خالی دے دیں تو وہ تو نہیں دیکھیں گے ہاں؟ وہ بھی بالکل وہ بھی سوستھ ہو جائیں ہاں؟ لیکن وہ تو سوچ نہیں ہو سکتا وہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے تو ہر حال میں خدا کا دیکھنا یہ یہ کس بہت پیدا ہوگا تو نماز کے طریقے ہوگا تو کس شخص کے اندر یہ پرچنگ آ گیا کہ خدا مجھے ہر حال میں دیکھ رہے ہیں کیا وہ کرے گا بس پوری زندگی کا ہاتھ یہ ہے اور نماز کا فائدہ یہ ہے میں نے پہلے آیت کری کیا کہا ان مبلا کا چائے بند کا نماز کے ہاتھ تمہیں روک دیتی ہے تمام بے حیائی کے کام تمام بے کے بے حیائی کا کام کیسے کرے وقت دے دیتا گا وہ حضرت نظام الدین اللہ رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کے پاس آ گئے تین مریض تین مریض تھے دو پرانے تھے ایک نیا تھا پرانے کے مریض کے نام ہمارے چپ میں کہتے ہیں مٹفر متافر ہے ایک جو نیا تھا وہ بڑا اچھے قسم کا آیا اور آنے کے بعد اس نے تین دنوں میں مکان کو پا گیا انہوں نے اپنی خلافت اسے دی اب جو میں کام کرنے والے جو نہیں ہوتے نا تو وہ دوسرے اعتراض کیا کرتے ہیں ان کو اعتراض کرنے شروع کر دیا پھر حضرت ہر جب سے تم اعتراض کر رہے ہیں تو حضرت نے اور کہ کوئی بھی بچوں جیسے امتحان دیا امتحان لے لیا تین مرضی دے تو جو وہاں ودا کر کے گیا جہاں سے دیکھتا ہوں ایک جنگلت میں لے آیا ایک جسمت میں لے آیا اور یہ غریب تمین دن خاص فون کر رہا فون کو آیا ہے جو کیے اور معافی چاہتا ہوں کیا کروں یہ حکم پورا نہیں ہو سکتا میں کیا تو وہ کیا بات کیا ہے کہ ایک حکم حلال نہیں ہو سکتی تم جگہ حضرت جہاں بھی جاتا تھا دیکھتا خدا کا جہان جہاں اتنا میں ہو گیا تھا کہ کوئی مکان ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا ایسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کے متعلق آتا ہے کہ نہاتے تھے تنہائی میں تو ان سے کپڑا لے لیتے تھے پھر نہ خدا سے کم آتی ہوا کرتے تو جب خدا کے جون آئے تو نماز کا بڑا سماج یہ ہے کہ تمہیں جگہ میں رقطے دے گی تو جب جگہ میں رقص آ جائے تو اللہ خدا قائم کی عصمت آ جائے نماز میں انسان کو کے دیتا ہے خدا کے آگے چھک جاتا ہے اگر انسان خطے حالات پر آ جائے تو اس کی پوری زندگی میں ان آ جائے پانچ پر کہا گیا کتنے ہوتی ہے تو تو رات کی پسند ہٹے تو سب سے پہلے بات کیا کرے پناہ اللہ سب سے بڑا ہے اس کا بڑا نہیں جتنے بھی یہ سب سے کسی پہلے نہیں جب سے بڑے کی بات آ تو پھر آئے آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور کاموں میں مشغول رہے پھر کوئی کپ آئے پھر کے کرنا کر تو کرنا کر دیا پھر آئے نماز کے لیے تو پھر تو ہے جب گرمی کے دنوں میں پھر اور پھر آئے پھر کیا پھر آئے نماز پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر چلنے ہو گئے پھر وقت کا پھر گھنٹی بھی آؤ آؤ مجھے یاد کرو پھر اسے یاد کیا اور پھر یاد کرنے کے بعد اب سونے کا وقت ہے آرام کا وقت ہے تو آرام کے وقت سے اور آرام کے سے پہلے اسے یاد کرتے تو یعنی یہ ایک سچی سوائیو ہے کہ کوئی وقت تمہارا ایسا نہ گزرے جس سے کسی میں سے تم خدا کی یاد سے راسب ہو جائے اور اگر دماغ تمہاری اپنے مقام پر آ جائے دیکھیے کتنی مثال حدیث میں آتی ہے فرمایا میرے آپ کا بھی میری سفا سے اگر تمہارے تمہارے کسی شخص کے مکان کے سامنے گہری نہر جاتی تو وہ پانچ دفعہ دن میں اپنے نہائے اس کے جسم پر نہ لاہور رہ جائے گا تو جتنا مل کر نہائے گا جتنے دور پر نہائے گا اتنے زیادہ صاف ہوگا اسی طور پر فرمایا جو پانچ دفعہ نواز کرے گا اس کے تمام گنا اللہ تعالیٰ کے ہٹا دیں گے آج کہیں گے بھائی تمہاری نمازوں کے لیے کون مسجد میں پڑھنے کے لیے وہاں پہ جوتے چوری ہو جاتے ہیں یہ تو ہماری چوری ہے چور ہوتے ہمارے اگر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ وہاں نماز کون پڑے گا تو چور ہوتے وہاں کہ بھائی نمازی چور نہیں ہوتے تو چور نمازی کا بہت بدل کرا جاتا وہ نمازی ہوگا تو چور نہیں دے گا وہ نمازی ہوگا تو پتہ نہیں دے گا وہ نمازی ہوگا تو رشوت لینے والا نہیں ہوگا بلکہ جس طریقے سے اگر تمہیں ہماری زندگی کے کسی عمل میں تو ہے کے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس کی نماز میں کوئی کوتا ہو میری نگاہ اگر دہر جا کر باغل کے اندر ہو یا بغیر گاگل کے اندر ادھر بھاگتی ہے ادھر ادھر بھارتی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ادھر تین چیزیں کہ نماز کے جو احکام اللہ نے دیے ہیں تو نماز کے وقت میں پلاٹ جگہ پر نکاح رکھنا روزہ رکھنا میری نماز وہاں سے گھومتی ہوگی وہاں اگر وہاں میں رکھنے کا پابند ہو جاؤں تو نماز کے ہر ہی میری وہاں پہ رہے ہاتھ اگر اپنی جگہ پر ہے تو پیر کے ہاتھ اپنی جگہ پر پڑھیں گے نماز تو ہے ایک مجھے پاس کرتا سماج جو نتیال ہے نیتیال کہتے ہیں پراجو ہے تیل ہے اب اپنی جو نماز کو پورا تیلتا ہے اس کی زندگی پوری صحیح رکھتے چل جاتی ہے اور جو نماز کو صحیح رکھتے نہیں تیلتا وہ اس بار نے اس مقام پر کہا اچھا کہا مجھے اس کا پورا یاد نہیں رہا جو کہتا ہے کہ مسلمان فصل کے اندر کھڑے ہوتے تھے اور نمازوں کو کرا کرتے تھے تو یہ نماز کی سطح کو درست کرنے والے دنیا کی سطح کو درست سمن کر دیا کرتے تھے تو جب سے ہمیں نماز کی سطح میں کھڑے ہونا بھول گئے تو ہم نے چیتنا جس وقت دوسری قوم میں آ کر ہم پر درپراجن کیا دنیا میں بتا دی نماز کا ایمان اسلام میں ہو کا ایمان نماز کا ایمان اسلام میں ہر چیز کا ایمان ہوتا ہے اگر نماز اچھا کام کرنا ہو جائے تو دوست کے ساتھ ہو گئی جو کہنا تھا نماز کے بارے میں جو کچھ تھا یہ تو سکا نہیں ہم اتنا کرتا ہوں کہ دوستوں نماز کا یہ جو ہے ابتدائی اسلام میں فرض کیا اس اس مقام پر اس کی سال جماعتوں کی پرستیت ہوئی جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد وسلم کو آسمانوں سے بلا کر یہ سبزہ کیا اور اس کے ساتھ دیکھو اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے اگر کی عمر گھر مانتا رہے یا نہ مانا کرے لیکن اگر دنیا سے دکس ہوتے ہوئے کوئی باپ اپنے بیٹے کو وسیعت کی کرے تو اس کی بندی کیا کرتا بات کیا سمجھ میں آ رہی مرتے ہیں کہ جو وسیعت ہوتی ہے تو حضور وسلم نے اس دنیا سے پردہ کرواتے ہوئے جو امت کو وسیعت کی ہے تو کیا بات آخری ملتا حضرت آج کیا کرنا تم جنہوں نے کان لگا کر ہوں سے سنے تو یہ لگ تھے اصطلاب اصطلاب جمع میں ملا پتا میں نے تم دیکھو نمازوں کی پابندی کرنا دیکھو نمازوں کی پابندی کرنا جمع ملا کرتا ہی میں نے تم اور جو تمہارے محتاط ہیں ان کے حقیق کی مجھے راز کرنا جو ندی ہے نا سنجیا ہے کا سبق جو ہے کیسا وقت ہوتا ہے اس وقت پوری تبدیل کی ہے حقوق حقیق اللہ حقوق اللہ کو پورا کرتے چلے جانا اور بندے کے حقیق کی دونوں چیزوں کو پورا دن اس ہو سکتا ہے اگر ہم نے یہ چیزوں بھی آ جائیں اللہ کا حق ادا کرنے والے بن جائے بندے کا حق تو دنیا جنت بن جائے بار بار دوستوں اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم نمازی بنے اور ایسے نمازی بنے جن کی نمازیں ہمیں خدا سے دلانے والی ہیں اور جن کی نمازیں ان کی زندگی کے پورے وقت ہدایت کی تفصیل دینے والی ہیں آپ میں ہم الحمد للہ